من اللہ الرجیم بسم اللہ نحمد نسلی اللہ رسول کریم آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میرے لیے <laughs> بڑا اچھا موقع ہے کہ آج میں اور آپ جو ہے نا وہ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو حج پہ جا رہے ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے مہمان خوب تیاری کے ساتھ جاتے ہیں اور اللہ کے مہمان جب جانے لگتے ہیں تو انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو ہم نے لباس کس طرح کا پہننا ہے اور کون سا پہننا ہے میں اور آپ جب بھی ان لباسوں کو پہنتے ہیں تو سب سے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ہم احرام باندھ رہے ہیں احرام کیا چیز ہے احرام ہم کیسے باندھتے ہیں اور احرام میں ہمیں کیا کیا کرنا ہوتا ہے اچھا احرام کے جو ہے نا لغوی معنی کیا ہے حرام کر لینا حرام کر لینا کا مطلب یہ کہ وہ کچھ جائز امور جو کہ اس سے پہلے حلال تھے لیکن آپ نے جیسے ہی احرام پہننے کے بعد احرام کی نیت کی وہ حرام ہو جاتے ہیں احرام جو ہے مردوں کے لیے تو دو بے کپڑے ہوتے ہیں ان کو ہم احرام کہتے ہیں اور خواتین کے لیے مکمل ساتر لباس جو ہے وہ اس کو ہم احرام کہتے ہیں خواتین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سر پہ ڈاکنے والا ایک رومال کو ہم ہم ٹوپی بھی کہہ دیتے ہیں اور ایک ابایا یا گاؤن وغیرہ پہن لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پورے ساتھ لباس کے ساتھ جب جانے لگتے تو ہم کہتے ہیں ہم نے احرام باندھ لیا اچھا احرام ایک حالت اور کیفیت کا نام ہے اس لیے احرام باندھنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے یہ احرام کی نیت کب اور کیسے کرنی ہے اور احرام باندھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا اور احرام باندھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا اچھا مردوں کے لیے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ دو بیسری چادریں ہیں اور وہ ایک چپل ہوتی ہے جس میں ہماری پیر کی جو ہڈی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ کھلی رہتی ہے لیکن چونکہ ہم سب خواتین ہیں اور ہم سب خواتین آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اس لیے ہمیں سب کو یہ پتا ہے کہ احرام عورت کا روزمرہ کے کپڑے پہننے کا لباس ہے جو ستر کو مکمل طور پر ڈھانپنے والا ہو اور ستر میں ہمیں پتا ہے نا کہ چہرہ کلائی کے کے جوڑ علاوہ اور ٹخنوں کے کے پیروں علاوہ پورا جسم شامل ہے عورت کسی طرح کا بھی ساتھ لباس پہن سکتی ہے اور لیکن یہ کہ زرد رنگ جو ہے نا وہ محبوب نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے تو زرد رنگ عام طور پہ نہیں پہنتی معمول کے زیور بھی پہن سکتی ہے نا ہلکا پھلکا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تھوڑی بہت زینت جس طرح کے وہ عام طور پہ اپنے اس نے گھڑی پہنی ہوئی ہے یا اس نے چوڑی پہنی ہوئی ہے یا اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا اس نے بالی پہنی ہوئی ہے اس طرح کی چیزیں وہ پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو پہن سکتی ہے اب بات یہ ہے کہ لباس ہم نے احرام کا باندھ لیا پہن لیا لباس پہننے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ بات ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ احرام کا لباس پہننے سے پہلے اور نیت کرنے سے قبل ہمیں پاک صاف ہونا چاہیے غسل نظافت کرنا چاہیے اور صاف ستھرے ہونے چاہیے ناخن تراش لینے چاہیے ہے نا وہ زیر ناپ بال صاف کر لینے چاہیے اور بالوں میں بھی تیل ہلکا پھلکا لگا لینے چاہیے اور کنگھی بھی کس کے کر لینی چاہیے تاکہ عام طور پر بال جو ہے وہ گرے نا خود سے بال گر جائیں گے وہ الگ بات ہوگی اس کی بحث ہم بعد میں رکھیں گے فی الحال ہم اپنے تیل لگا کر اچھی طرح اپنے بالوں کو کس کے باندھ لیں گے یہ مستحب ہے غسل کرنا فرض نہیں ہے ہم پر لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ جب بھی ہم کہیں جانے لگے تو ہم نہا دھو کے پاک صاف ہو کر جائیں اچھا اب یہ احرام جو ہم باندھیں گے یہ احرام ہر عورت باندھے گی جو بھی عورت پاکستان سے جدہ جا رہی ہے اور حج کی نیت سے جا رہی ہے یا حج تمتو کی نیت سے جا رہی ہے وہ اپنا عمرے کا احرام باندھے گی اور وہ حیض والی بھی باندھے گی نفاس والی بھی باندھے گی پاک عورت بھی باندھے گی اور بیمار عورت بھی باندھے گی کیونکہ اس کا باندھنا یہاں پر کیوں ضروری ہے اس لیے کہ جب ہم جہاز سے جائیں گے تو راستے میں ایک ممکات آئے گی جس جو یا کی پہاڑیاں کہلاتی ہیں اس کے بعد سے جب ہمارا جہاز گزر کر جائے گا تو وہاں پر ہمارا لباس میں کا احرام میں ہونا انتہائی ضروری ہوگا تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ احرام جو ہے وہ یہاں سے ہی باندھ لینا چاہیے اچھا جب آپ نے کر لیا تو اب ہمیں خیال کیا کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ احرام کے لباس میں خوشبو نہ لگائیں احرام سے پہلے اگر آپ کی مہندی لگی ہوئی ہے اور اس میں کوئی خوشبو وغیرہ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن خاص طور پر آپ احرام کے لباس پہننے کے بعد مہندی وغیرہ نہ لگائیں خوشبو وغیرہ نہ لگائیں اچھا اب آپ نے نیت کرنی ہے جب آپ نے کا لباس پہن لیا تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ دو رکعت نفل پڑھ لیں چاہے وہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ آپ دو نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں اتنے مبارک سفر پہ جا رہی ہوں اس کو میرے لیے آسان بنا دینا اس کو قبول فرما لینا اور یہ بھی ساتھ ساتھ دعا مانگیے گا کہ آپ کا سفر بھی آسان ہو اور آپ کو ساتھی بھی اچھے ملیں یہ دعا مانگنے کے بعد آپ ایئرپورٹ جائیں گی اور آپ کو یہ ایک بات یہ پتا ہوگی کہ مجھے احرام کی نیت کرنے کے بعد کچھ پابندیاں مجھ پر ہوں گی جو مجھے اپنے اوپر عائد کرنی ہوں گی اب اگر آپ نے نیت گھر سے کر لی ہوگی تو گھر سے پابندیاں شروع ہو جائیں گی اور اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا کے کر رہی ہیں یا جہاز میں بیٹھ کے کر رہی ہیں تو وہاں سے بیٹھ کے آپ پر یہ پابندیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی اچھا عام طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد نماز ادا کر کے احرام باندھنا مصنون کہا ہے اور اگر ہم نے نہ وقت ہو تو آپ ویسے بھی جو جو بھی وقت آپ کا ہے آپ اس کے لیے احرام باندھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ گھر سے نکل جائیں گی اور اس کے بعد آپ نیت کریں گی نیت جہاز میں بیٹھ کے کریں ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے کریں نیت کا اصل مقام دل ہے لیکن احرام میں عمرے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی تھی اور آپ نے کہا تھا چونکہ ہم حج تمتو کر رہے ہیں اور حج تمکتو جو ہوتا ہے وہ اس میں عمرہ بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں حج بھی شامل ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ کہ عمرہ کرنے کے بعد ہم اپنا احرام کھول لیتے ہیں حلال ہو جاتے ہیں پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو پھر دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور پھر دوبارہ احرام کی پابندیاں ہم پر عائد ہوتی ہیں اب جو کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم عمرہ کریں گے تو اس لیے آپ نے کہا لبایک عمرہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے تین بار تلبیہ پڑھیں گے ایک بار تلبیہ پڑھنا واجب ہے اور تین بار پڑھنا سنت ہے اچھا اب ہم نے یہ احرام کی نیت کر لی اب ہم پر کچھ پابندیاں لگ گئی وہ پابندیاں کیا ہیں جو مجھ پہ میرے اور آپ پر لگ جائیں گی کیونکہ یہ پابندیاں اتنی اچھی اور اتنی اہم پابندیاں ہوتی ہیں کہ اس کے کرنے سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا فوائد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بات بتانا اور سمجھانا چاہتا ہے کہ تم نے جب یہ لباس پہن لیا تو اس کے بعد اب تم کتنی زیادہ پاکیزہ لباس کے اندر آ گئی ہو اور ایک بہت ہی بہترین مقام پر تم جا رہی ہو تو بہت ساری احتیاطیں تمہارے اندر ہونی چاہیے جیسے کہ مثال کے طور پر خوشبو کا کپڑا پہننا منع ہے احرام کی نیت کے بعد آپ اپنے جسموں پہ خوشبو بھی نہیں لگا سکتی احرام کے بعد لباس پہننے کے بعد بدن کے کسی حصے کے بال نہیں توڑ سکتے کاٹ نہیں سکتے سر نہیں منڈوا سکتے ناخن نہیں کاٹ سکتے اور تیز خوشبو والا صابن تیل یا لوشن بھی نہیں استعمال کر سکتے اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو بغیر خوشبو والا لوشن یا بغیر خوشبو والا صابن جو ہے وہ استعمال کریں گی ٹشو میں بھی آپ خیال رکھیے گا کہ بغیر خوشبو والا ٹشو استعمال کریں گے اچھا اور آپ وہ پان چالیا خوشبو والی کوئی چیزیں جو ہے نا سونپ وغیرہ یہ بھی نہیں کھائیے گا دوسری بات یہ کہ جب آپ احرام آپ نے باندھ لیا آپ حرم بھی چلی گئی تو حرم کے درخت کی گھاس وغیرہ کاٹنا یہ بھی منع ہے شکار کرنا یہ بھی منع ہے خاص طور پر خشکی کا شکار اچھا بالوں میں کنگھی نہیں کرنی جان بوجھ کر بال نہیں توڑنے ہاں دھو سکتے ہیں وہ بعد میں ہم امور رکھیں گے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ابھی فی الحال ہم وہ باتیں سوچ رہے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے جن کے احتیاطیں ہیں جیسے جوں یا مکھی یا مچھر مارنا یہ نہیں مار سکتے جو نکل بھی آئی تو آپ اس کو پانی میں بہا دیجئے اور مارنا نہیں ہے تولیے یا رومال سے جان بوجھ کر چہرہ نہیں پہنچے گا اگر آپ کے آنسو نکل رہے ہیں یا آپ پر ناک بہ رہی ہے یا آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو ٹشو سے صاف کریں وہ بھی بغیر خوشبو کے ٹشو سے پھر گفتگو میں بھی آپ کی احتیاط ہوگی کہ جنسی افعال والی گفتگو نہیں کرنی پھر اہم ترین بات کہ لڑائی جھگڑا یا کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرنا بس نہ جھوٹ بولنا غیبت کرنا تومت لگانا گالی دینا ڈانٹنا وغیرہ خود نکاح کرنا یا کسی کا نکاح کروانا یا نکاح کا پیغام پہنچانا یہ بھی منع ہے اچھا مردوں کے لیے سلا لباس پہننا منع ہے جیسے شلوار قمیض وغیرہ سر پر ٹوپی بھی نہیں باندھنی امامہ بھی نہیں باندھنا سر پہ کوئی کپڑا بھی نہیں ہونا مردوں کے سر ننگے ہوں گے اور مرد کوئی اگر موزے یا جوتے پہنیں گے وہ بھی ٹکڑوں سے اوپر ہوں گے اور ان کی بس کی ہڈی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہوگی اچھا خواتین کے لیے ایک احتیاط اور یہ ہے کہ وہ نقاب نہیں پہنیں گی وہ نقاب جو اسکارف کے ساتھ سلا ہوا ہوگا یا دستانے یہ بھی نہیں پہنیں گے یہ تو ہماری ممنوعات تھیں جو ہمارے لیے ضروری تھیں اور اگر یہ ممنوعات جو ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کو لگے کہ آپ کے حد کو توڑ دیا ہے تو آپ کو صدقہ دے دیجیے گا زیادہ دیر تک آپ نے جو بھی فیل کیا ہوگا اس کے لیے آپ کو دم دینا ہوگا اگر جان بوجھ کے کوئی بال گر گئے ہیں یعنی آپ نے خود جان بوجھ کے نہیں گرائے لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے اسکارف پہ کچھ بال گرے ہوئے ہیں تو آپ نے جان کے چکے نہیں اٹھائے تو آپ اس کو اٹھا کر ایک طرف ڈال دیجیے تو اس پر دم نہیں ہوگا ویسے تھوڑا تھوڑا صدقہ دے دینا ہمارے لیے ویسے ہی بہتر ہے جاتے وقت ویسے ہی ہمیں بہتر دے ہونا چاہیے کہ ہم نا تھوڑا سا صدقہ دے دیں اچھا اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس میں کر کیا سکتے ہیں ہم نے احرام پہن لیا ہم نے اس کی نیت بھی کر لی اور جیسے ہم نے کہا کہ تمام لوگوں نے احرام باندھنا ہے جو بھی مکے جا رہے ہیں اور حیض و نفاس والی نے بھی جانا ہے تو بیچاری حیض و نفاس والی تو پریشان ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے میں نے تو نیت تو کر لی تھی اب مجھے پاک ہونا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم احرام کا لباس تبدیل کر سکتی ہو احرام کا لباس دھویا جا سکتا ہے یہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اسی گنجائشیں ہمارے لیے موجود ہیں کہ تبدیل کر سکتے ہیں بدل سکتے ہیں اور آپ نہا بھی سکتی ہیں اور بغیر خوشبو کے صابن یا لوشن بھی استعمال کر سکتی ہیں وقت ضرورت سر دھو بھی سکتے ہیں غسل بھی کر سکتے ہیں لیکن مل کے مت دھوئے گا کہ باہر ٹوٹنے کا خدشہ نہ ہو مسواک کر سکتے ہیں سر بدن کو کھجا سکتے ہیں دانت صاف کر سکتے ہیں لیکن وہ خوشبو والے ٹوتھ پیسٹ سے نہیں مسواک سے کر سکتے ہیں یا خالی انگلی مار کے بھی کر سکتے ہیں لوگ نمک لگا کر بھی دانت صاف کر لیتے ہیں آئینہ دیکھ سکتے ہیں انگوٹی پیٹی اینک گھڑی استعمال کر سکتے ہیں اور گوشت وغیرہ سبزی ہر چیزیں ہم کھا سکتے ہیں اگر کوئی موسی جانور آ جائے جیسے سانپ بچھو کوا چیل کاٹنے والا کتا یا دیگر درندے شیر چیتے وغیرہ بھی حرم میں مار سکتے ہیں ٹشو سے رومال سے ناک صاف کر سکتے ہیں صاف کر سکتے ہیں بہت دیر تک لگا نہیں سکتے جس طرح بھی اگر میں جوئیں ہو جائیں تو پکڑ کے ڈال سکتے ہیں آنکھوں میں علاج کے لیے سرما یا دوائی بھی ڈال سکتے ہیں علاج کے لیے جسم کے کسی حصے سے خون نکلوا بھی سکتے ہیں مرم پٹی بھی کروا سکتے ہیں اگر ویسے بھی خون نکل جائے تو کوئی حرج نہیں بوقت ضرورت ہتھیار بھی رکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکل جائے تو احرام میں کچھ حرج نہیں یعنی یہ ہمارے لیے گنجائشیں ہیں جیسے کہ ہم چھتری استعمال کر سکتے ہیں سر پہ سایہ کر سکتے ہیں اب اگر مثال کے طور پر ہم کہیں جا رہے ہیں اور اچانک مرد آتے ہیں جیسے کہ مثال پہ لفٹ میں آپ کڑی ہو رہی ہیں اور آپ کو لگے بہت سارے مرد ہیں تو آپ دیکھیے آپ کے پیچھے جو آپ کا دوپٹہ ہے یا آپ نے اسکارف اڑا ہوا ہے آپ دیکھیے آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھائیں اور اپنے چہرے کے اوپر ہلکا سا کر دیں ایک گھونگھٹ کی طرح نکل آئے گا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے سامنے سے مردوں کے قافلے گزرنے لگتی تھیں تو ہم لوگ اپنی چادر لے کے اوپر سے گھونگٹ کی طرح نکال لیتے تھے پھر ہم ہٹا لیتے تھے جیسے مثال کے کسی جگہ پر آپ کو مل کر اکٹھی بہت دیر تک کھڑے ہونا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے تو آپ اپنے اسکارف کا پچھلا حصہ اٹھائیں گی اور اٹھا کر آپ نے جلدی سے نا اپنے چہرے کے اوپر سے یوں ڈال دیا تھوڑی دیر کے لیے ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا مستقل چپکا نہیں رہنا چاہیے آپ کے چہرے کے ساتھ تو یہ وہ کام تھے جو ہم نے احرام میں کیے اور ہم نے احرام میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے گنجائشیں دے دیں اب اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو تو آپ بتا دیجئے ہاں عورت کے لیے ایک بات میں یہ کہہ دوں گی کہ وضو کے مسا کے لیے سر کا رومال کھولنا ضروری ہے اس لیے کہ جب آپ نے سر کا رومال نہیں کھولیں گے تو آپ مسا کیسے کریں گی تو اس لیے وضو کے لیے مسا کے لیے آپ سر کی ٹوپی یا رومال کھولیں مسا کریں پھر دوبارہ اس کو باندھ لیں رنگین کپڑے بھی عورت پہن سکتی ہے یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکن کوشش کریں کہ سرخ اور زرد رنگ نہ پہنے اور معمول کے زیور بھی بتایا کہ وہ پہن سکتے ہیں اب اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ بتا دیجیے